سب پھولوں کے گہنے میں سواری دلہن تم جیسے ہو بس وے پیاری دلہمائے سر پہ اگر سحرا سجانا ہاتھ پہ کنگنا جو بندھانا سر پہ اگر سحرا سجانا ہاتھ پہ کنگنا جو بندھانا بھیا مجھے بھول جانا بھیا مجھے بھول جانا سر پہ اگر سہرا سجانا بھیا مجھے بھول جانا بھیا مجھے بھول جانا فاطمہ سغرا نے اکبر کو لکھا ہے بھائی سلامت رہو بہنا کی دعا ہے ارمان بسا ہے مسند شادی جو بچھانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا سر پہ اگر سہرس سجانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بابا کی آواش میں میں بھی تو پلی ہوں بھیا تیری انگلی پکڑ کر میں چلی ہوں کیوں میں تیری چھاؤں سے محروم رہی ہوں بابا کی جب چھاؤں میں جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا سر پہ اگر سہرا سجانا بھیا مجھے بھول نہ جانا مجھے بھول جانا بابا سے کہنا کہ میری جلد خبر لے ٹوٹ نہ جائے کہیں بابا میری سانسیں کٹتا نہیں دن نہ گزرتی ہے یہ راتیں خط میرا بابا کو سنانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا سر پہ اگر سہرا سجانا بھیا مجھے بھول جانا بھیا مجھے بھول جانا بھیا تیرے بعد جو دلی آیا عید کے دن عید میں غم مل پایا مجھ کو بھرے گھر کی جدائی نے رلایا دکھیے میرا سب کو بتانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا سر پہ اگر سہرا سجانا بھیا مجھے بھول جانا بھیا مجھے بھول جانا سنتی ہوں کر کی بہت گرم ہوا ہے اما سے کہنا کہ یہ سبران کہا ہے پھول ساس جو میرا ساتھ گیا ہے سے جب اس کو بچانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا سر پہ اگر سہرا سجانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بہنوں کا دل جان جگر ہوتا ہے بھائی آنکھیں چہرتی ہے جدھر ہوتا ہے بھائی تڑپنے کا اثر ہوتا ہے بھائی تم ہو جہاں مجھ کو بلانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا سر پہ اگر سے سجانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا مجھے رہتا ہے ہر وقت یہ احساس جباس آئے علم آئے سکینہ ہو میرے پاس آس میری توڑ نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا سر پہ اگر سہر سجانا بھیا مجھے بھول نہ جانا مجھے بھول جانا اما سے کہنا کہ سکینا کی قسم ہے فاصلہ قبر سے بیمار کا کم ہے دیر نہ کرنا کہ میرے ہوٹوں پہ دم ہے ہاتھ دعا کو جو اٹھانا بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا سر پہ اگر سجانا بھیا مجھے بھول جانا بھیا مجھے بھول جانا آئے خط صبر کے آخر میں لکھا تھا اچھا میرے بھائی خدا کو تم سونپا سرور ریحانی ہانی جملہ بھی عجب تھا اچھا میری قبر پہ آنا بھیا مجھے بھول نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا اگر گھر سہرا سجانا بھیا مجھے بھول جانا بھیا مجھے بھول جانا بھیا مجھے بھول جانا بھیا مجھے بھول جانا